اب ہم آتے ہیں اگلی جنایت پر اور وہ ہے سر یا جسم سے بال دھور کرنا اس پر تمام آئمہ کا اتفاق ہے کہ احرام کی حالت میں سر کے بالوں کا کاٹنا یا موننا یا نوچنا سب کے سب جو ہے وہ ناجائز ہے البتہ اگر بیماری یا عذر کی وجہ سے سر کے بالوں کو کاٹا جائے جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی یا مونڈا جائے تو اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تین آپشن موجود تھے اس میں روزہ بھی شامل ہے قربانی روزہ یا صدقہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل ہے اچھا جی کتنے بالوں کے کاٹنے پر دم ہو سکتا ہے اور کتنے بالوں کے کاٹنے یا نوچنے یا صاف کرنے پر صدقہ ہو سکتا ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں بالوں کی وہ کم سے کم مقدار جس کے کاٹنے یا مونڈنے سے دم یعنی کہ فدیا چھوٹے جانور کی قربانی لازم ہوتی ہے تو احناف کے نزدیک ہے کہ چوتھائی سر یا چوتھائی داڑھی سے زیادہ بال کاٹے جائیں اگر تو دم واجب ہوتا ہے یعنی سر کے چوتھائی بال یا مردوں کی چوتھائی داڑھی خدا خاصتا اتنی مقدار میں اگر بالوں کو صاف کیا جائے یا کاٹا جائے ایک پور کے یا ڈیڑھ پور کے برابر جو کہ اثر میں ہم کاٹتے ہیں اگر اتنا کاٹ دیا گیا تو پھر اس سے دم واجب ہوگا اور اگر اس سے کم یعنی چوتھائی سر سے کم یا چوتھائی داڑھی سے کم کی مقدار کے بال کاٹے یا صاف کیے گئے تو اس پر صدقہ واجب ہے لیکن کے علاوہ جو دیگر فقہ ہیں ان کے نزدیک تھوڑے سے بالوں کے کاٹنے پر بھی فدیہ یا قربانی واجب ہوتی ہے اور تمام آئمہ کے نزدیک جسم کے بالوں کا بھی وہی حکم ہے جو سر کے بالوں کا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جسم کے بالوں کا صاف کرنا بھی حرام کی حالت میں سختی کے ساتھ ممنوع ہے